ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ ربض قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فلام را کتاب یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا من جناس الى النور تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں تو قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب گمراہی کو چھڑا کر ہدایت کے راستے پر لانے والی کتاب کار مزلت میں پڑے کو اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب اللہ سے بچھڑے کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت ہے اس کا چھونا بھی عبادت ہے اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے پڑھانا بھی عبادت ہے سمجھانا بھی عبادت ہے اور اس کتاب پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے یہ اللہ کا کلام ہے کلام الملوک ملوک الکلام جس طرح بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے ان کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے یہ جب اللہ کا کلام ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے کلام کی پھر کتنی عظمت ہوگی اللہ اکبر کبیرہ آپ کار پہ نظر ڈالیں تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو سواریوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچاتی ہے ٹرک پہ نظر ڈالیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے اگر کرین پر نظر ڈالیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایسی مشین ہے جو نیچے پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر اوپر کی جگہ پر پہنچاتی ہے ایسی قرآن مجید فرقان عظیم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جو دنیا میں ذلت کے گڑے میں پڑا ہوا ہو یہ اس کو اٹھا کر سریا تک پہنچا یہ عزتیں دینے والی کتاب انسان کو دنیا کے اندر عزتیں دینے والی کتاب حضرت عثمان غنی نام فرمایا کرتے تھے ان اللہ یارف بحاد الکتاب اقوام اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں جو فرد قرآن پر عمل کرے گا اللہ اس فرد کو عزت عطا فرمائیں گے اور جو قوم اس کتاب پر عمل کرے گی اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائے گی ہمیں ابھی اس کی برکات کا اندازہ ہی نہیں ہے ہم ایک مرتبہ ترکی گئے تو استنبول کے عجائب گھر میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا جو ایٹی تھری کیرٹ کا تھا ایک کیرٹ کا ہیرا دس لاکھ روپے کا ملتا ہے اور دو کیرٹ کا ہو تو وہ بیس کا نہیں وہ چالیس پچاس کا ملتا ہے اور تین کیرٹ کا ہیرا تین کروڑ کا ملتا ہے اب آپ بتائیے کہ اگر تین کیرٹ کا ہیرا تین کروڑ روپے کا ملتا ہے تو ایٹی تھری کیرٹ کا ہیرا کتنا قیمتی ہوگا اربوں روپے کا ہیرا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کسی گلی میں پڑا ہوا تھا ایک آدمی کو ملا اس نے شیشے کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اتنے عرصے کے بعد کسی جوہری کو پتہ چلا تو اس نے پہچانا یہ تو ہیرا ہے پھر وقت کے بادشاہ نے اس سے خریدا اور وہ بادشاہ کے خزانے میں شامل کر لیا گیا اب اٹھانے والے کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسے قیمتی ہیرے کو اٹھا رہا ہے اسی طرح ہمیں قرآن مجید کی برکات کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی برکتوں والی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نبی السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بال قرآن فعین کلام اللہ قرآن پاک سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے سارا دن قرآن مجید ہمارے گھر میں ہوتا ہے ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزانہ اخبار پڑھتے ہیں اللہ کے بندو قرآن مجید کو اخبار جتنا درجہ تو دے دو نا وہ اخبار پڑھے بغیر دن نہیں گزارتا اور ہم قرآن پڑھے بغیر دن گزار بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ محبت ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی یہ محبت ہے تو فقط نام کی ہے جو دل کے اندر گرم گرم محبت ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے قرآن پاک کے ساتھ اگر ہوتی تو پھر اس کو پڑھے بغیر چین نہ آتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا دار لوگ کسی گانا گانے والی عورت کے گانے کو اتنے توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ تعالی قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں یعنی اس کتاب کی عظمت دیکھیے کہ جب کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں کہ گانا سننے والے گانا سنانے والی عورت کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی طرف بھاگتے ہیں سننے کے لیے جو بندہ خود اچھا نہ پڑھ سکتا ہو نا تو اچھا پڑھنے والے اس کو بہت اچھا لگتے ہیں فرشتے قرآن سن سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے فرشتوں میں سے صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ قرآن مجید پڑھ بھی سکتے تھے چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے چونکہ ان کی ڈیوٹی تھی قرآن مجید کو لے کر آنا باقی فرشتے قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے تو جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے بھاگتے ہیں اس کی طرف اور پھر فرشتوں کا وہاں پر جمع غفیر ہو جاتا ہے ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا جیسے مجمع زیادہ ہو جائے نا تو بہت ہی جڑ کے بیٹھتے ہیں اس طرح فرشتے بھی ایک کے ساتھ دوسرا جڑ جاتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے آگے فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کاری کے قریب ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرشتہ اس کاری کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیا کرتا ہے یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں تو اس بندے کے لبوں کا بوسہ لے لیا کرتا ہے اب فرشتے بھی قرآن مجید پڑھنے والے بندے کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں چنانچہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے کاری گزرے ہیں یہ مسجد نبی میں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے اور ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی لوگ حیران ہوتے کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے ایک دن ایک شاگرد پیچھے لگ گیا حضرت آپ بتائیں منہ میں کیا رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں منہ میں رکھتا وہ بھی پیچھے پڑا رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح چپکتے ہیں تو جان نہیں چھوڑتے تو وہ ایسا ہی لڑکا تھا پوچھتا رہا پوچھتا رہا پوچھتا رہا بالآخر انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے میں نے تجھے بتایا ہے میں منہ میں کچھ بھی نہیں رکھتا تو اس نے کہا حضرت یہ خوشبو کیسی آتی ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں اپنی زندگی کا یہ راز کھول دیتا ہوں کہ ایک رات مجھے خواب میں نبی اسلام کی اجازت نصیب ہوئی اللہ کے محبوب ہم نے فرمایا آسم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں خاد میں نبی علیہ السلام نے جب سے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے تو قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کو اگر اللہ کے محبوب بوسہ دیتے ہیں فرشتے بوسہ دیتے ہیں تو آپ سوچئے یہ قرآن مجید کیسا کلام ہے ایک نور ہے جو نکلتا ہے اس بندے کے منہ سے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم اندھے جو ہوئے آنکھیں تو کام کرتی نہیں دل کی آنکھیں اندھی ہیں اللہ نے نور السلام کی قوم کو فرمایا ان نہ ہوم کانو قومن امین اندھی قوم تھی وہ کوئی ظاہر کی آنکھوں سے اندھی نہیں تھی وہ من کی آنکھوں سے اندھی تھی اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں انحال ابسور آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلاکن تامل قلوب اللہف الصدور یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں تو ہمارے دل چکے اندھے ہیں ہمارے باطن کی آنکھ کام نہیں کرتی اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی برکات کیا ہے تو قرآن مجید پڑھے بغیر ہم دن نہ گزاریں بھلے ایک صفحہ پڑھیں ایک آیت پڑھ لیں ولو آیا ایک آیت ہی پڑھ لینا تو بھی پڑھے بغیر وقت نہ گزرے مگر اندر وہ شوق نہیں ہوتا وہ طلب نہیں ہوتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں تہجد میں قرآن مجید اس طرح پڑھتے تھے سننے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں صحن چھوٹا ہے گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور چارپائی کے اوپر ان کو بچہ بھی لیٹا ہوا ہے اب ان کا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید جہر سے اونچا پڑھوں لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی رکھنا شروع ہو جاتا ہے پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو گھوڑا تھم جاتا ہے پھر اونچا پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بھی رکھتا ہے تو پھر آہستہ پڑھتے ہیں بس ساری رات اسی طرح گزر گئی جب صبح کے وقت سلام پھیرا تو دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں ستاروں کی طرح اور وہ ان کے سر کے قریب ہیں اور پھر وہ پیچھے پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہیں یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روشنیاں کہاں سے آئیں صبح ہوئے تو نبو علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات یہ واقعہ گزرا اور میں کچھ روشنیوں کو دیکھا جو میرے سر کے قریب تھیں اور پیچھے کی طرف جا رہی تھیں آسمانوں کی طرف تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے اگر تم قرآن پڑھتے رہتے مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے قرآن کو سن لیتے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں تو فرشتے آسمان سے اراتے ہیں قرآن مجید کو سننے کے لیے ایسی برکت ہے اس کی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ لشکر میں تھے طے ہوا کہ بھائی یہ رات کو پہرا دیں گے اور باقی سو جائیں گے تاکہ اگر رات کو دشمن قریب آئے تو پتہ چل جائے اب لشکر والے سارے تھکے ہوئے تھے سو گئے یہ پہرا دے رہے تھے دو ساتھی تھے پھر ان کو خیال آیا کہ ہم خواہ مخواہ جو چلتے پھر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ بہتر یہ ہے کہ ہم دو رکعت نفلی پڑھ لیتے ہیں تو ایک چٹان تھی بڑی ساری اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک نے دو رکعت کی نیت باندھ لی اور دوسرے کو کہا کہ بھئی میں تو اب نفل پڑھ ہی رہا ہوں تو آپ بے شک لیٹ جاؤ کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو جگا دوں گا وہ بھی سو گئے اب سارا لشکر سویا ہوا ہے ایک پہرے والا بھی سویا ہوا ہے اور جو دوسرا پہرے والا تھا اس نے نفل کی نیت باندھ لی سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اللہ کی شان دیکھیے کہ دشمن کا ارادہ خراب تھا وہ آ گیا رات کو شب خون مارنے کے لیے دشمن نے دیکھا کہ کوئی بندہ جیسے کھڑا ہوا ہے اور آواز آ رہی ہے اندھیرے میں ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہے کیا معاملہ تو انہوں نے ایک تیر پھینکا کہ اگر کوئی بندہ ہوگا تو اس کو تیر لگے گا حرکت ہوگی پتہ چل جائے گا اس نماز پڑھنے والے بندے کو تیر آ کر لگا اور اس کے جسم سے خون نکلنے لگا اور وہ اسی طرح پڑھتا رہا اس وقت تک خون کے بہنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا یہ مسئلہ نہیں کھلا تھا تو وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پھر انہوں نے دوسرا تیر مارا پھر دوسری جگہ سے خون نکلنے لگا کانٹا چپے تو خون نکل آتا ہے تیر کا لگنا تو بہت بڑی بات ہے تو یوں سمجھیں کہ دو جگہ سے خون کا فوارا چھوٹ پڑا تھا اور اتنا تیزی سے خون بہ رہا تھا اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ اگر زیادہ خون نکل گیا تو میں تو بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور دشمن لشکر پہ حملہ کر دے گا تو نقصان ہوگا اس لیے مجھے نماز پڑھنی ختم کرنی چاہیے انہوں نے سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا اور یہ کہا کہ اگر مجھے ہوش ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا سورہ کہف مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا اب آپ سوچیے ان کو قرآن عزیز پڑھنے کا کتنا لطف آتا ہوگا کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا ایسے لطف آتا تھا ان کو مزہ آتا تھا مصر کے ایک مشہور گزرے ہیں کاری عبد الباسط عبد السمد آپ نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی نام بھی سنا ہوگا مجھے اللہ نے ایک موقع دیا امریکہ میں ان کے ساتھ ایک مہینہ گزارنے کا وہ ایک مہینہ ہم ایک ہی مطلب ہے جگہ پہ گزارا ہم نے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور جیسی مجلس ہوتی اردو میں یا انگریزی میں میں اس کے متعلق کچھ تھوڑی بات چیت کر دیتا تھا وہ مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا تو لوگ بہت خوش ہوئے ان کی تلاوت سن کے اور واقعی اللہ نے کیا ان کی آواز کے اندر جاذبیت رکھی تھی کہ دل کھچ جاتا تھا تو اس بندے نے ان سے پوچھا کہ کاری صاحب آپ نے کبھی قرآن پاک کا معجزہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے قرآن پاک کے کئی معجزے آنکھوں سے دیکھے اس نے کہا کوئی ہمیں بھی سنائیں تو کاری صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہنے لگے کہ مصر کے ایک صدر گزرے ہیں شاید جمال عبد الناصر کا نام لیا تو یا کسی اور کا کہنے لگے کہ وہ رشیا گئے کسی کام کے لیے تو جب میٹنگ مکمل ہوئی تو رشیا کے جو لوگ تھے گورنمنٹ کے انہوں نے کہا کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو اور پسماندہ قوم ہو اور یہ ہے اور وہ ہے اور تمہارا دنیا میں کوئی حال ہی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ذلت میں پڑے ہوئے ہو تم اگر ہماری طرح کمیونسٹ بن جاؤ تو ہم یہ ریڈ بک تمہیں دیتے ہیں تم اس پر عمل کرو اور دیکھو ہم تمہیں دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قوم بنا دیں گے اب بادشاہ نے اپنی طرف سے کچھ بات تو کی لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ مجھے جیسے اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا کچھ چند مہینے کے بعد ان کو دوبارہ چکر لگانا تھا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیغام ملا کہ آپ نے صدر صاحب کے ساتھ ماسکو جانا ہے رشیا جانا ہے قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ قاری عبد الباسط کی ضرورت پڑے سعودی عرب میں پاکستان میں انڈیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں ماسکو میں تو کمیونسٹ ہیں تو وہاں قاری عبد الباسط کی کیا ضرورت خیر میں نے تیاری کی اور میں بھی ساتھ چلا گیا وہاں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی میٹنگ کے بعد پھر کچھ انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا آپس میں ڈسکشن کا اب بجائے اس کے کہ وہ پھر اپنی کمیونزم کی بات کرتے جمال عبد الناصر نے ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے تو وہ نہیں سمجھے وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیا جانے کیا ہوتا ہے قرآن ان کو بھی ہم تو نہیں جانتے یہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اس نے کہا بار والے سے پڑھنے دو قاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ قرآن پڑھو اور میں نے تو پھر سورہ توحا کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں ما انزلنا علی کل قرآن علی اللہ تزرط یکشا حتیٰ کہ میں ان آیات پہ پہنچا جن کو سن کر کسی زمانے میں سیدنا عمر فاروق لانو بھی ایمان لے آئے تھے اننی ان اللہ لا الہ الا انا و اقم فرماتے ہیں جب میں نے وہ آیات پڑھ لی تو رکو میں نے مکمل کی تلاوت اور سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جو سامنے دہریے بیٹھے ہوئے تھے نا رشین ان میں سے چار پانچ ایسے بندے تھے جو آنسو سے رو رہے تھے جمال ناصر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے اس نے کیا پڑھا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم نہیں جانتے اس کے معنی کو لیکن اتنی بات ہے کہ اس کلام میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ دل پر اثر ہوا اور خود بخود آنکھوں ہماری آنسوں آنسوں سے سے آنسو نکل آئے قاری صاحب کہتے ہیں میں نے قرآن کا معجزہ آنکھوں سے دیکھا جو قرآن پاک کو مانتے نہیں قرآن پاک کو جانتے نہیں یہ قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کے دلوں پہ بھی اثر پیدا کر دیتا ہے میرے حضرت شی مرشد عالم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے دریاؤں کے راستے کون بناتا ہے کوئی نہیں بناتا دریا اپنے راستے خود بنایا کرتے ہیں یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں تک اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے جب پڑھا جاتا ہے یہ دل پہ جا کے اثر کرتا ہے اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القرآن جب قرآن پڑھا جائے فستا میں او ان سے تم اس کو غور سے سنو خاموش رہو لعلکم ترحمون حمون تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے وہاں پر چنانچہ صاحب کرام قرآن مجید کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پوری پوری رات قرآن مجید پڑھنے میں گزار دیتے تھے سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل گناہوں سے سیاہ نہ ہوتے ماں شبے تم من من کلام رب کم تم اللہ کے قرآن مجید کو پڑھنے سے کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا تمہارا دل اس لیے بھر جاتا ہے کہ گناہوں کی جیسے دل سیاہ ہوتا ہے اگر دل سیاہ نہ ہوتا تو دل چاہتا کہ بس پڑھتے ہی رہیں پڑھتے ہی رہیں پڑھتے ہی رہیں ایسی طبیعت ہوتی ہے اور واقعی ایسے ہوتا ہے گرمیوں کے موسم کے روزے بندے نے رکھے ہوئے ہونا تو افطاری کے وقت میں دل چاہتا ہے کہ بس کوئی شربت ٹھنڈا ملے میٹھا ہو اور بندہ پیتا ہی جائے پیتا ہی جائے پیتا ہی جائے ایک گلاس سے دل نہیں بھرتا پھر دوسرا گلاس پیتے ہیں پھر تیسرا گلاس بھی پی لیتے ہیں تو تین چار گلاس پی کر پھر طبیعت جو ہے تھوڑا شراب ہوتی ہے پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا اسی طرح جن کو اللہ کے قرآن مجید سے محبت ہوتی ہے ان کا بھی قرآن مجید پڑھنے سے دل نہیں بھرتا ان کا جسم تھک جاتا ہے ان کا دل نہیں تھکتا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جس طرح ایک گرمی کے موسم سے آیا وہ بندہ آئس کریم مل جائے تو کیسے مزے مزے سے وہ لے کے کھاتا ہے ہر لکمہ مزے لے کے کھاتا ہے ایسے یہ اللہ کا قرآن ہے کہ پڑھنے والے جب پڑھتے تھے ہر ہر آیت کو پڑھنے کا مزہ لیا کرتے تھے ہر حالت آیت کو پڑھنے کا مزہ آتا تھا ان کو لطف آتا تھا یہ قرآن مجید کی تاثیر بھی عجیب ہے اس لیے دنیا میں جتنے بڑے اونچے درجے والے حضرات گزرے ہیں سب کے سب قرآن مجید کے عاشق سید لانو کا زمانہ ہے آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اپنی فوج کو لے کے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر پہاڑی کا ٹرن لیتے ہوئے آپ رکے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا تو آپ کے رکنے سے پوری فوج رک گئی اب پچاس ڈگری سینٹی گریڈ کی دھوپ ہے سایہ ہے نہیں اور پوری فوج کھڑی ہے پسینے پسینے مشکل ہو رہی ہے تو ایک صاحب نے پوچھا امیر المنی آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پسینے میں کھڑے ہیں خیریت تو ہے تو عمر نے جواب دیا کہ یہ وہ وادی ہے یہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آتا تھا اور مجھے اونٹوں کو چرانے کا تجربہ نہیں تھا تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے اور میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیسے زندگی گزارے گا تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے میں اپنے اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے یہ قرآن مجید یوں عزتیں دیتا ہے یوں انسان کو بلندیوں پہ اٹھاتا ہے چنانچہ آئمہ میں چار حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی وہ چاروں حضرات قرآن مجید کے عاشق تھے سیدنا امام اعظم ابو ونیف رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان شریف میں تریسٹھ مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ایک قرآن مجید دن میں ایک قرآن مجید رات میں تو تیس ضرب دو ساٹھ ہو گئے اور تین قرآن مجید تراوی میں پڑھا کرتے تھے تو رمضان شریف میں تریسٹھ مرتبہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا عشق قرآن تو ہر بچے بچے کو پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے مسئلے پر کتنا ظلم برداشت کیا اور بالآخر اپنے موقف کے اوپر قائم رہے اور اللہ نے ان کو دنیا میں عزتوں سے نوازا اور آخرت کی عزتیں تو بنی ہی ہیں ان کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح عاشق قرآن تھے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی عاشق قرآن تھے خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا تو مجھے سولہ دن لگے اور سولہ دنوں میں میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا حج یعنی سفر ہے گرمی کا اور سولہ دن لگے اور سولہ دنوں میں سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا تو قرآن مجید نے ان کو اوپر اٹھا دیا اس کے بعد کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے جس کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ وہ قرآن مجید کے عاشق تھے قرآن مجید سے ان کی محبت ایسی تھی کہ اللہ نے ان کو پھر عزتوں سے نوازا یہ عزت والی کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیکھو کتنی عزتوں سے نوازا ایک صحابی تھے ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے ایک مرتبہ نبی نے انہیں فرمایا ابن کاب مجھے قرآن سناؤ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ کے اوپر نازل ہوا میں آپ کے سامنے پڑھوں تو نبی السلام نے فرمایا کہ ہاں تم پڑھو تو ابن کاب عنہ پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اوپر سے تو انہوں نے آگے سے سوال پوچھا اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا نعم اللہ سماک ابن کاب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابن کاب سے کہو سورہ بینہ سنائے محبوب آپ بھی سنیں گے میں رب رحمان بھی سنوں گا کیسے لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کا پڑھنا اتنا پسندیدہ ہے اس لیے بندہ نماز میں جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ تو ہیلو ہیلو آپس میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے ہو بہ یہی کنڈیشن ہوتی ہے نماز میں بندہ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمد عنی ابدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی پھر بندہ اگلی آیت پڑھتے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں پھر اگلی آیت پڑھتے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ قرآن مجید کا نماز میں پڑھنا گویا اللہ تعالی سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی ماند ہے اب آپ بتائیے دل میں اگر اللہ کی محبت ہو تو پھر تلاوت کا کرنا کتنا مزہ دے گا بندے کو یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے ساری رات قرآن پڑھتے تھے ان کو لطف آ رہا ہوتا تھا مزہ آ رہا ہوتا تھا قرآن مجید چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا تھا پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں جس کو اللہ نے عزتیں دی وہ سب کے سب قرآن مجید کے عاشق حضرت مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ عشق دیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کا فیض دیکھو کیسے پھیلایا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے تو فرمانے لگے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر امت مسلمان نے عزت حاصل کرنی ہے تو ہر بندے کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا ربط ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے بہت تحریک چلائی کہ ہر ہر بندہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھے پڑھے اور اس پر عمل کرے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر عزت پانی ہے اس کا طریقہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کو بڑھانا ہے حضرت مولانا یاس رحمت اللہ کو دیکھو اللہ تعالی نے کیا قبولیت عطا فرمائی اور ان کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی اس کی وجہ کیا تھی عاشق قرآن تھے حضرت شیخ العیس مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کا فیض دیکھو اللہ نے کیسے پھیلایا آج جس کو دیکھو یا وہ ان کا شاگرد نظر آتا ہے یا ان کے شاگردوں کا آگے شاگرد نظر آتا ہے یہ فیض کیوں ملا قرآن مجید کے عاشق سے اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں یاد ایام کتاب میں کہ میں چھوٹا تھا قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا تھا تو میں اپنی دادی کو ملنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگی ارے زکریہ آؤ مجھے قرآن سنا جاؤ تو کہتے ہیں کہ میں نے دو رکت کی نیت مان لی دادی میرے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں نے دو رکت میں پورا قرآن مجید مکمل پڑھ دیا اور میں واپس آ گیا ان کے قرآن کے عشق کا یہ حال تھا پھر ان سے آگے دیکھیے حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ان کی تفسیر بیان القرآن پڑھیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ آشیہ کے قرآن بندے ہی کا کام ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے بہترین جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے حضرت سیداءءءءءء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ عاشق کے قرآن تھے قرآن پڑھتے تھے دل جھوم جاتا تھا اللہ نے دیکھو ایسا ان جیسا تو خطیب پھر دنیا میں کوئی بعد میں آیا ہی نہیں ہے جیسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو دنیا میں جس نے بھی عزتیں پائیں آپ اس کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں یا تو وہ خود عاشق قرآن تھا یا پھر اس کے پیچھے کسی نہ کسی عاشق قرآن کی دعائیں تھیں میرے پیر مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ عاشق کے قرآن تھے قرآن مجید سے ان کی محبت عجیب تھی بہت تھکے ہوئے سفر سے آتے تھے کوئی کاری صاحب آگے قرآن مجید کا رکو پڑ دیتے تھے اور حضرت بالکل فریش ہو جاتے تھے فرماتے تھے قرآن مجید نے مجھے فریش کر دیا ہے اور پورے دن میں گفتگو کے دوران جو آیتیں پڑھا کرتے تھے تو ان کے بیٹے مولانا الرحمان قاسمی فرماتے تھے کہ ابا جی بات چیت میں اتنی آیتیں پڑھتے ہیں اگر جمع کریں تو دو پارے قرآن کی تلاوت بن جائے گی آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن مجید سے محبت کو پیدا کریں اس کی تلاوت کریں اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید کو سمجھنے کے دو لیول ہیں ایک ہے علماء کا لیول ایسا لیول کہ جس میں آدمی آیتوں کو پڑھے اور ان میں سے مسائل کا استمباد کرے یہ اونچا درجہ ہے یہ اونچا لیول ہے اس کے لیے بندے کو دس بارہ سال مدرسے میں لگانے پڑتے ہیں کئی علوم پڑھنے پڑتے ہیں تب جا کے تفسیر قرآن سمجھ میں آتی ہے ہر بندہ تو یہ حاصل کر بھی نہیں سکتا ایک دوسرا درجہ ہے جو نیچے کا درجہ کہلاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں عوام الناس کا درجہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ولقد یسن القرآن ذکر فہل میں مدکر تحقیق ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی سمجھنے والا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے لبیک کیا جواب دینا چاہیے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دوسرا درجہ حاصل کر لیں اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اتنی سمجھ ہو کہ اگر کوئی قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو پتہ چلے کہ یہ بشارت کی آیت پڑھ رہا ہے یا یہ ڈرانے والی آیت پڑھ رہا ہے جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ فلاں قوم کا تذکرہ اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں مفہوم کا پتہ چلتا جائے آج کل تو حالت یہ ہے کہ کاری پڑھ رہا ہوتا ہے فن تقم نا منہم اور آگے سے سامعین جو ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے تو اتنی سمجھ ہو کہ پتہ چلے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں موٹا موٹا اندازہ چلتا چلا جائے یہ درجہ عوام الناس کا ہے اور ہر بندے کو یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے جس نے بی اے کر لیا ایم اے کر لیا وہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید سمجھنے کے لیے فرصت نہیں تھی اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے پچاس ساٹھ سال کی زندگی دی اسی کام کے لیے تھی تو سائنس کے پیچھے بھاگتا پھرا پائلٹ بنا تو انجینئر بنا تو ڈاکٹر بنا تو کیا کیا بنتا پھرا تو نے سائنس پڑھی تو کیمسٹری پڑھ سکتا تھا فزکس پڑھ سکتا تھا باقی مضمون پڑھ سکتا تھا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا جس کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا اچھا قرآن مجید سمجھنا کتنا آسان ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے آج کل تو قرآن مجید کمپیوٹر پہ آ چکا تو اس کے الفاظ بھی گنے جا چکے قرآن مجید کے کل الفاظ چوراسی ہزار تین سو کچھ ہیں آپ سمجھ لیں ساڑھے چوراسی ہزار الفاظ ہیں موٹی بات لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں ریپیٹ ہوئے ہیں جیسے عقیم الصلاح سات سو سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے تو عقیم الصلاح کا ترجمہ اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں تو سات سو جگہ پر آپ کو ترجمے کا پتہ چل جائے گا یا ایو اللہ زینا آمن اٹھاسی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں آپ ایک مرتبہ ترجمہ سیکھ لیں تو اٹھاسی جگہ پتہ چل گیا ترجمہ کیا ہے تو جو الفاظ بار بار آئے ہیں نا ان کو اگر ایک لفظ سمجھا جائے تو قرآن مجید کے اندر جو کل مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے دو ہزار کل الفاظ جو مختلف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے دو ہزار اب آپ بتائیں کہ دو ہزار الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل کام ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اردو بولتے سمجھتے ہیں نا تو پانچ سو الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں جیسے جسم بدن کتاب قلم کرسی روح یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اگر ہم ان پانچ سو الفاظ کو الگ کر دیں تو باقی کتنے بچے کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت ہے میرے اندر ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں قرآن جی کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا جب اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی جو سمجھنے والا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں لبیک یا رب اے میرے رب لبیک حاضر ہوں میں آج سے اپنے مسجد کے عالم سے قرآن ویر کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دوں گا اور پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے ہم نے ایک مرتبہ امریکہ میں یونیورسٹی کے طلباء کو یہ الفاظ کا ترجمہ سکھانا شروع کیا ہمارا خیال تھا کہ یہ چھ مہینے میں سیکھ جائیں گے گرمی کی چھٹیاں تھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے جن کو اردو بولنا نہیں آتی پڑھنی نہیں آتی انہوں نے بھی قرآن مجید کے تمام الفاظ کا ترجمہ چالیس دن کے اندر سیکھ لیا اگر امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ وہ چالیس دن میں الفاظ کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے تو پھر پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہیں سیکھ سکتا بہت آسان کام ہے مگر ہم نے کبھی اس راستے پہ قدم اٹھایا ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا آسان ہے جب اللہ نے فرما دیا میں نے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا تو واقعی یہ بہت آسان کام ہے مشکل نہیں ہے کر کے تو دیکھیں ذرا پھر جب ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کی سمجھ آ جائے گی تو پھر اس پر عمل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بندہ پڑھے تو بھی عبادت ہے بغیر سمجھے پڑھے تو بھی عبادت ہے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں جی کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ بھئی پھر بھی فائدہ ہے ایک صاحب مجھے مل گئے ایک جماعت کے تھے کہنے لگا جی یہ توتے کتنا جو رٹوا دیتے ہیں آپ قرآن مجید اس کا کیا فائدہ ترجمہ آنا چاہیے ترجمہ آنا چاہیے ترجمہ آنا چاہیے تو میں اس کی بات سنتا رہا سنتا رہا آخر پہ میں نے اسے کہا کہ جی آپ نے تو قرآن جی کا ترجمہ شروع سے آخر تک پڑھا ہوگا کہتے ہیں جی میں نے ترجمہ پڑھا ہے میں ان کا ذرا ترجمہ بتائیں کاف ہا یا عین سوت اب وہ میرا منہ دیکھنے لگا میں ان کا بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے کہتے ہیں یہ تو جی حروف ہے مقطعات ان کا ترجمہ نہیں ہوتا میں نے کہا اگر حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہوتا اور ان کو پڑھنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے تو باقی قرآن کے پاک کا ثواب کیوں نہیں ملتا تو قرآن مجید کو بن سمجھے پڑھے تو بھی ثواب ہے اور اگر سمجھ کر پڑھے تو یہ بڑا ثواب ہے اس لیے دونوں طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے جو نہیں پڑھے ہوئے ترجمہ وہ بن سمجھے پڑھیں ان کو بھی ثواب ملے گا جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ ان کو اور زیادہ ثواب ملے گا مگر ہمارے تمام مسائل کا حل اور تمام پریشانیوں سے نجات قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر ہے اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے بتا دیا ہے ایک ایک آیت اتنی برکتوں والی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ویر کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور کہے گا یا اللہ فلام بندہ میری تلاوت روز کیا کرتا تھا آپ نے اس کے جہنم جانے کا فیصلہ کر دیا اس کو جہنم کے بجائے جنت بھیج دیجیے اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے کہ یہ اس بندے کو جنت پہنچا کر دم لے گا آج قرآن مجید سے دوستی کر لیجئے ایسی محبت ایسی دوستی کہ قرآن مجید قیامت کے دن گواہی دینے والا بن جائے یا اللہ یہ مجھے روز کھولتا تھا روز پڑھتا تھا یہ میرا ساتھی ہے اس کو جہنم نہیں جا یہ جہنم نہیں جا سکتا اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور بالآخر یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا جن جگہوں پر قرآن مجید کے مدارس بنے ہوئے ہیں جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ برکتوں والی جگہ ہیں ہر وقت اللہ کی رحمتیں وہاں برس رہی ہوتی ہیں اس آبادی پر پتہ نہیں اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی جو یہاں ہمارے ایک محبت والے دوست ہیں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے اور بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا تھا اور جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی پھر کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا وہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اس بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے کاری صاحب کے پاس پہنچا دیا تو کاری صاحب نے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو بچے نے معصوم زبان کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کی برکت سے اللہ نے باپ کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کو تو عذاب ہو رہا تھا آپ نے معاف کیسے فرمایا اللہ نے کہا کہ اس کے معصوم بچے نے بسم اللہ پڑھا میرا دل نہیں چاہا کہ بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں باپ کو سزا دوں تو اب آپ سوچئے کہ اگر بچہ بسم اللہ پڑھے باپ کی بخشش ہو جاتی ہے تو ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں پڑھائیں ان کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں قرآن مجید کا عالم بنائیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں آتی ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن مجید کا حافظ ہوگا اس کو قیامت کے دن اپنے ساتھ دس ایسے بندوں کو جنت میں لے جانے کی اجازت ہوگی جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے ہر حافظ بچہ اپنے ساتھ دس بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا اس کا کیا مطلب ایک فیملی ہوتی ہے نا عام طور پہ وہ دس بندوں کی ہوتی ہے دادا دادی یا نانا نانی دو بندوں کو یہ سمجھ لیں اور دو ماں باپ چار ہو گئے اور چھ بچے عام طور پر بچے تین چار پانچ چھ اتنے ہی ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے چھ سے زیادہ بچے ہوں ورنہ عام طور پر چھ یا چھ سے کچھ کم ہی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک فیملی دس بندوں تک کی ہوتی ہے اور اگر ایک حافظ دس بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ایک گھر میں ایک حافظ ہوا لڑکا یا لڑکی تو پوری فیملی کے لوگ وہاں سے جنت میں جائیں گے اور جس کو ہم برادری کہتے ہیں نا وہ تقریباً چالیس گھر ہوتے ہیں ویسے تو برادری بہت ہوتی ہے سینکڑوں ہزاروں گھر ہوتے ہیں لیکن جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں یا ہر وقت خوشی غمی کا تعلق ہوتا ہے نا وہ تقریباً چالیس گھر ہوتے ہیں جن میں آنا جانا رشتہ داریاں خوشی غمی سب ہوتی ہے وہ تیس چالیس گھر ہوتے ہیں اگر چالیس گھر ایک برادری کے لگا دیے جائے تو ہر فیملی کے اگر دس بندے ہوتے ہیں تو چالیس گھروں کے چار سو بندے ہو گئے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ عالم بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن چار سو بندوں کی شفاعت کی اجازت دیں گے تو ایک عالم ہوا تو پوری برادری کو لے کے جنت میں جائے گا اور حافظ ہوا تو پورے گھر کے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا اچھا کن لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا اس کی بھی تھوڑا تفصیل سمجھ لیجئے جب بچہ حفظ شروع کرتا ہے نا تو گھر کے لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ماں چاہتی ہے حافظ بن جائے باپ کہتا ہے کیا مولوی بنا رہی ہو ملا بنا رہی ہو وہ نہیں چاہتا یا ماں باپ چاہتے ہیں پھوپھی نہیں چاہتی چچی نہیں چاہتی چچا نہیں چاہتا قریب کے رشتے دار نہیں چاہتے کیا تم نے ملوٹا بنا دیا بچے کو کیا تم مسجد میں مدرسے میں چھوڑ آئے گرامر اسکول میں پڑھاتے بیکن ہاؤس میں پڑھاتے تمہارا بچہ اتنا ذہین ہے یہ پائلٹ بنتا یہ ڈاکٹر بنتا یہ فلاں بنتا یہ فلاں بنتا وہ تمام لوگ جن کو اس بچے کے حاصل بننے کے اختلاف ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت سے قیامت کے دن ڈسکوالیفائی کرنے والے ہوں گے ان کو شفاعت نہیں ملے گی کیوں کہ یہ تو راضی نہیں تھے اس کے قرآن مار یاد کرنے پہ ان کو شفاعت کیسے ملے گی شفاعت ان کو ملے گی جو بچے کو دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے مسکراتے تھے بچے کو سینے سے لگاتے تھے اس کا بوسہ لیتے تھے اس کو پیار کرتے تھے بچہ تم حافظ بن رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہمت میں اضافہ دے اللہ تمہیں کامیاب کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو بچے کا خون بڑھ جاتا تھا کہ میرے بڑے میرے ساتھ حفظ کرنے پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے جب بھی کوئی بچہ حافظ بن رہا ہو پتہ چلے آپ اس کو ضرور پیار کریں اور دعائیں دیں تو بچے کی ہمت بڑھ جاتی ہے اس کو مارل سپورٹ کہتے ہیں تو جو اس بچے کی مارل سپورٹ دنیا میں کرنے والے ہوں گے ان گناگاروں کی وہ بچہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سے اللہ ان کو جہنم کی بجائے جنت عطا فرما دے گی تو قرآن وجید یاد کرنے والے بندے پر جو عالم ہو یا حافظ ہو اس کی عزت کرنا قرآن مجید کی عزت کرنے کی ماند ہے اس سے محبت کرنا قرآن مجید سے محبت کرنے کی ماند ہے اور قرآن مجید سے محبت رکھنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے دل نہیں بھرتا دل چاہتا ہے بس وقت ہو اور پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں ایسے پڑھیں کہ بس دل کو سرور آ جائے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن بننے کی نیت کر لے اور تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا یاد کرے مثلا ایک آیت روز یاد کرے اور اب بھی اس نے دو صفحے یاد کیے تھے اور اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالی اس کی نیت کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن حفاظ کی قطار میں کھڑا فرما دیں صفحے تو یاد کیے تھے دو لیکن نیت کے اوپر اعمال کا مدار ہے نا اللہ اس کو قیامت کے دن پکے حافظوں کی فہرست میں شامل فرما دیں گے اور اس کی دلیل یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تھا قاتل اور ایک تھا مقتول دونوں لڑ پڑے اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو جب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے صرف وہ جہنم میں نہیں جائے گا مقتول بھی جہنم میں جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے صرف قاتل جہنم میں نہیں جائے گا مقتول بھی جہنم میں جائے گا کیوں اگرچہ یہ مقتول ہے مگر ارادہ تو اس کا بھی تھا نا کہ میں بھی اس کو مارتا ہوں تو نیت کی وجہ سے جیسے وہ قتل کر کے جہنم میں پہنچا یہ مقتول ہو کر نیت کی وجہ سے جہنم میں پہنچے گا تو نیت کا معاملہ ایسا ہے چونکہ نیت تھی کہ میں نے قرآن مجید کا حافظ بننا ہے یہ اگر کہ پوری زندگی میں ایک صفحے کا حافظ بنا اب اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے اس کو حفاظ کی قطار میں کھڑا فرما دے اب آپ بتائیے یہ کتنا آسان کام ہے ہر بندے کو نیت کر لینی چاہیے ہمارے قریبی رشتے دار تھے ہم چھوٹے تھے تو ان کو جانتے ہیں وہ سنارے کا کام کرتے تھے وہ روزانہ ایک آیت یاد کرتے تھے ایک آیت دن میں صبح یاد کر لیتے اور سارا دن وہ اپنے زیورات بھی بناتے رہتے اور وہ ایک آیت پڑھتے بھی رہتے تھے بار بار پڑھتے پورا دن ایک آیت پڑھتے رہتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تین سال عمر تھی یا چار سال عمر ہم جا کے کئی مرتبہ ان کو زیور بناتے بیٹھ کے دیکھتے تھے تو ہمیں عجیب لگتا تھا کہ وہ کبھی چپٹا بنا رہے ہیں کبھی تار بنا رہے ہیں کبھی آپس میں ان کو جوڑ رہے ہیں اور پھر اتنا خوبصورت زیور بن رہا ہے اس اللہ کے بندے نے ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے پورا قرآن مجید یاد کر لیا اور پھر پچیس سال انہوں نے تراوی میں قرآن سنایا اگر ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے بھی بندہ قرآن کا حافظ بن سکتا ہے اور پچیس سال تراوی میں قرآن مجید سنا سکتا ہے تو پھر کون ہے جو کہ جی میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی بھی دل میں نیت کر لیں اور قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی دل میں نیت کر لیں بھلے ایک لفظ روز یاد کریں پابندی نہیں ہے ایک ایک لفظ بھی یاد کرتے رہیں گے یا ایک ایک آیت یاد کرتے رہیں گے تو جتنا بھی یاد ہوا ہوا اگر موت آ گئی ان شاء اللہ قیامت اللہ تعالیٰ حفاظ میں کھڑا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں بڑے مہربان ہیں جو ان کی کتاب سے محبت کرے گا وہ گویا اللہ سے محبت کرنے والا انسان ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جہنم میں نہیں جائے گا اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا بعض کتابوں میں پڑھا میں نے کہ حضرت مل رشید گنگوئی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا لفظ محبت کے ساتھ لیا تو اس ایک مرتبہ اللہ کا لفظ محبت سے لینے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس بندے کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا تھا اس عمل کی برکت سے اس کو جنت ملے گی تو محبت کا تو معاملہ ایسا ہے امام غزالی رحمت نے لکھا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ ان کا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں لیں گے محبت کرنے والوں کا حساب کتاب اللہ تعالی قیامت کے دن نہیں لیں گے بابا بلے شاہ کی بات مجھے اس موقع پہ یاد آئی بلے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے یعنی اگر سادہ کاغذ ہوں اور اس کو کوئی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے اور اے بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو جن سے دوستی ہوتی ہے پھر ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا قیامت دن اللہ کو بھی حساب لیتے ہوئے حیا آئے گی اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے محبت کرنے والا بندہ تھا جا دنیا جا تو جنت میں میں نے بلا حساب جنت عطا فرما دی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن وزیر کی سچی محبت عطا فرمائے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور جو یہ پوری آبادی ہے اللہ اس پر قرآن مجید کی ان برکات کو نازل فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے دور قریب سے جو حضرات آئے ہیں اللہ ان کا یہاں نہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آرام سے بیٹھے ہوئے تشریف رکھی ابھی تو پہلے اذان نہیں ہوئی تشریف رکھتے ہیں اوپر بھی انتظام ہے باہر بھی انتظام ہے آپ حضرات تشریف رکھیں بھی طلبا کی دستار بندی ہونی ہے بھی کتنا تفصیل سے حضرت جی نے قرآن کریم اور قرآن کے مفاظ کی تفصیل سے فضائل بیان فرمائے ہیں تو اس لیے ابھی طلباء کی دستار بندی ہونی ہے آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں گے اس کے بعد جو ہے اذان ہوگی پہلی اور پھر آپ سنت ادا کریں گے پھر دوسری اعلان ہوگی اور خطبہ ہوگا اور اس کے بعد نماز کے بعد حضرت کی پھر سلام کے بعد جو ہے بیعت فرمائیں گے بہت سارے ساتھی اور بہت سارے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں بیعت کے لیے تو انشاءاللہ شاء کے جمی سلام کے بعد نماز کے فوری بعد حضرت بیعت فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے تو ابھی جو ہے جامع مسرت الرحیم یہاں حضرت مولانا قاری مفتی بادہ اللہ رحیمی